میرے حلق سخل میں ابھی زیر تربیت ہے میرے حلقے سخل میں ابھی زیر تربیت ہے ابھی زیر تربیت ابھی دیر تربیت ہے ابھی دیر دیر دیر ابھی دیر میرے ہلکے سخن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 معاملے ہیں یہ معاملے ہیں نازک جو تری روزہ ہو تو کر آئے جو تیری جو تیری رضا ہو تو کر جو کر پرا مر جو یہ معاملے نازک جو تیری رضا ہو تو کر کیوں کہ مجھے تو خوش نہ آیا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

شکاری ابھی ابتدا ہے تیری نہیں مسلحت سے خالی یہ جہان مرغم ہے کلندرا فرماتے سونا مسلمان مومن تو ہما کا شکاری ہے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 ابھی ابتدا ہے تیری نہیں مسلحت سے خالی یہ جہان مرغ ماہی یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گائی اور مقتار رہ جی مقتا پا مک کوئی نظم ہوتی ہے نا